رب اشرح لي صدري ويسر لي املی واحلل مساوی نہیں چھوٹتا سو کا سو فیصد زیرخ میں آ جاتا ہے اسی طریقے سے آپ نے جو باتیں بیان کروائی سو فیصد باتیں آج دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں نے ان نشانیوں میں سے ان علامتوں میں سے ایک نشانی یہ بیان ایک علامت یہ بیان فرمائی انگل امت و باندھی اپنے آقا کو جنے گی یعنی معاملات الٹ پلٹ ہو جائیں گے چھوٹے بڑے ہو جائیں گے بڑے چھوٹے ہو جائیں گے بڑوں پر چھوٹوں کا حکم چلے گا والے کردار والے کیریکٹر والے کئی دبے ہوں گے بد کردار جھوٹے سجدا مکار پریمی لواباز ان کی چلے گی اللہ نے اس امت کو خیر امت بنایا اور اس امت کو کہا کہ تم خیر الامم ہو تم مقام کرتے ہو جو بنو اسرائیل کے پیغمبر کیا کرتے تھے اور ان کے نبی کیا کرتے تھے تمہارا مقام بہت اونچا ہے تم دینے والے ہو لینے والے نہیں نماز امام پڑھاتا ہے مختلف امام کی تدبیر پر رکو کرتا ہے امام کی تدبیر پر سجدہ کرتا ہے امام کے سلام پھیرنے پر پھیرتا ہے لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مختلف امامت کرے گا اور امام مختلف کی اقتدا کرے گا امام کی امامت پر نہیں چلے گی خطیب کی خطبے پر نہیں چلے گی مقرر کی تقریر پر نہیں چلے گی کنٹرول پیچھے ہوگا وہ کرے سورہ رحمان پڑھنے کے لیے تو سورہ رحمان پڑھا جائے گا وہ کہے نماز لمبی کرنے کے لیے تو نماز لمبی کی جائے گی وہ کہیں کہ بیان میں تصویر کا تذکرہ نہ ہو سود کا تذکرہ نہ ہو داڑھی مڈانے کا تذکرہ نہ ہو اور آپ اور مسجد کے غبن کا تذکرہ نہ ہو امام کرے گا اب ڈرائیور پیسنجر کے حکموں پر چلے گا اب امامت مختلف کرے گا گھر کی سرداری عورت کرے گی قرآن نے کہا رجال النساء مرد عورت پر حاکم ہے ہے مہر لے کر کر آتا دے آتا ہے عورت کو مہر دے کر اپنے قبضے میں کرتا ہے حکم مرد کا عورت پر چلتا ہے لیکن جوڑے کو لے کر جہیز کو لے کر اب مرد جو ہے عورت کا غلام ہو گیا اور اس کی تابے داری کے اندر چلا گیا یہ تمام چیزیں الٹ پلٹ ہو گئی آپا نے اسی کو ہری سے پاک میں مثال سے رب بتا کہ باندھی اپنے آپا کو جنے گی یعنی ماں اور بیٹے میں مقام ماں کا اونچا ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور اولاد اس کی بردار متی ہونی چاہیے لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ اولاد ماں باپ کے سر پر سوار ہوں گے ماں بچے سے پوچھے گی بیٹے کیا ٹیفن چاہیے اب یہ مینو کو دیکھ کر لسٹ کو دیکھ کر طے کرے گا کہ آج مجھے اڈلی چاہیے آج مجھے بریانی چاہیے ماں باپ جو پکائیں گے اولاد نہیں کھائے گی ماں باپ جو پہنائیں گے اولاد نہیں پہنے گی اب بچہ خود سلیکٹ کرے گا کون سی تعلیم اس کو پانا ہے یہود و نصارہ کا لباس پہننا ہے چماروں کا لباس پہننا ہے علماء کے پیچھے جانا ہے ایک گھر میں ایک بیٹا جماعت اسلامی کا دوسرا بیٹا تبدیلی کا تیسرا بیٹا قادیانی کا نہیں چلتا ماں باپ کا اولاد کی چل رہی ہے اب کچھ کرے باپ کے سامنے بیٹا اس کے دوستوں کے سامنے اپنا جوتا نکالتا ہے عورت پر مرد کا نہیں چلتا مرد پر عورت کا چلے گا جو کہے جو کپڑا عید برات کو لانے کے لیے سود سے لائے رشوت سے لائے غبن کر کے لائے کسی کا فرض ڈبا کر وہ تیری مرضی میں عید میں یہ کہہ لوں گی یہ کھانا پکنا چاہیے بیٹی کی شادی ایسے ہونی چاہیے کا گھٹا والے کیا کریں بھائی کا چل رہا ہے ان کی مجبوری ہے ارے یہ تیرا کیوں ڈال دیا یہ چند سال میں کیوں نکاح کر لیا یہ گرودوارے میں کلیانا منڈپ میں تم تو سفے امن کے مسلی ہو اور شہر کے لوگ تمہیں حاجی صاحب حاجی صاحب کہہ کر پکارتے ہیں یہ اتنا بڑا تیرا بھائی کا چلتا ہے بھائی کا کی کچھ مجبوری ہے اسی کو حدیث پاک میں آقا نے فرمایا انتلیل الامت رب ایک جگہ میں امامت کر رہا تھا اور قرب و جوار کے اندر دکانیں بھی بہت زیادہ اب آپ جو حضرات ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم بڑی مختصر نماز بالکل پاسنگ نمبر سے چالیس سو کو چالیس میں پاس ہو رہا ہے اسی نمبر سے ہم پڑھتے تھے پڑھا دیتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی لمبی نماز کرے گا ہمارا عقیدہ یہ ہے ایک لیٹر دودھ آدمی خالص پیے دس لیٹر ملاوٹی دودھ سے پینے سے بہتر ہے ایک لیٹر خالی یہ سات منٹ کی چار منٹ کی پانچ منٹ کی زہر اثر یہ بہتر ہے بارہ بارہ منٹ کھڑے ہو کر گھورنے سے اور اس میں سجدے میں جا کر دکان کا حساب کتاب کرنے سے بیوی بچوں کے ڈنڈوں کا شمار کرنے سے کم خرابی کے ساتھ بہتر نماز چھوٹی نماز بہتر ہے بڑی نماز جو زیادہ خرابیوں کے ساتھ ہو تو وہ تاجروں کا حلقہ تھا ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ اقامت کے کلمات کو سن کر وہ آتے تھے پہلے تو استنجا کرتے اور انہوں نے امام لوگوں کو اتنا غلام بنا رکھا تھا تازے بنا رکھا تھا کہ وہ کہتے کہ پہلی رقاب جو ہے آپ نو منٹ پڑھائیں گے اور دوسری رقاب سات منٹ پڑھائیں گے یہ تو زہر اثر نہیں ہوتی گویا بیس رقاب تراوی ہوا کرتی تھی اب ہماری نماز کا حضم ہوتی وہ استنجا میں تو ہمیں جو ہے میٹنگ میں بات کیا میٹنگ میں بلایا ہم نے کہا کہ ہم امامت مختلف آپ ہیں ہم امامت کریں تو ارتدا آپ کو کرنا ہے اگر یہ نہیں چلتا ایک کام کرو کنڈکٹر سیٹی اب رکھتا نہیں رکھتا معلوم نہیں اس زمانے میں کنڈکٹر سیٹی رکھا کرتا تھا تم اپنا کاروبار میں مجبور ہو آس پہ دو استنجا کرو وضو کرو یہ جو سیٹی ہے یہ سیٹی بجاؤ ہم جو ہے روڈو میں چلے جایا کریں گے اتنا ہی کرنا ہے صاحب نشانیاں ہیں قیامت کی علامتیں ہیں کہ امام پر مختلف کا چلتا ہے خطیب پر جاریوں کا چلتا ہے فیصلے جاری کریں گے مساجد کھلواڑا ہو جائیں گے عورت حاکم ہو جائے گی آقا نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم کا ذمہ دار اور جس قوم کا سرپرست اور جس قوم کا امیر اور والی عورت کو بنایا گیا ہو پاکستان کے اندر جب بے نظیر بٹو وزیر اعظم بنی تو ہمارے اکابری اسی وقت پیشن گوئی کر دی کہ پاکستان کے الٹی شروع ہو چکی ہے پاکستان اپنی سواری اور بربادی کے قریب آ چکا ہے اس لیے آقا نے فرمایا کہ وہ قوم جیت نہیں سکتی کامیاب نہیں ہو سکتی کامران نہیں ہو سکتی یہ قوم کا امیر وزیر اعظم اور بڑا عورت بنایا گیا ہو یہاں آپ پوچھیں حضرت آپ نے وہ پانچ سال پہلے پھر میں جب کو عورت کو دا جا انہیں چلا لے لیے گیس پر میں مائکرو اوون تمہیں کیا کرتے ہو حرام کا حلال کا لوگوں کا ڈبا کر سود لے کر ماں کے ساتھ بنا کر کر رشوت کا میں کو کچھ کر لوں اب وہ آٹھ میں جائے چیزیں اچھے کرے خراب کرے ایک عورت کے بارے میں کہا گیا مائکرو اوون کا استعمال کس لیے ہوتا کہا کہ ہم اس میں وضو کا پانی گرم کیا کرتے اس کو کاری اور کشتی کا انجام دیتی ایک گھر کے اندر رکھا ہوا ہے اور جب کھولا تو اس کے اندر پیاز ٹماٹر سڑی ہوئی گلی ہوئی چیزیں ہیں چوہوں نے ان کو کھا رکھا ہے یہاں دس دس روپئے کے لیے مرد لاٹری مارتا ہے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں تھا میں لے کر عورت کو دے دیتا ہوں گھر کی عورت ذمہ دار ہے اور آقا نے فرمایا کہ وہ گھر کس کی عورت ذمہ دار ہو وہ گھر کامیاب نہیں ہو سکتا یہاں سے وہاں تک رزلٹ آتا ہے ایس سی کا پی یو سی کا ہر ہیڈ لائن کے اندر ملے گا اب کی بار لڑکیاں لڑکوں پر سبقت لے کر چلی گئی میڈیکل میں سبقت لے کر چلی گئی سیاست کے اندر حقوق مانگ رہی ہیں ہر معاملہ آقا نے جو ایک بات فرمائی انصلی الحمد و رب بتا کہ عورت جو چاہے گی وہ ہوگا اور معاملہ الٹا پلٹا ہو جائے گا مشرق سے لے کر مغرب تک شباب سے لے کر جنوب تک کے پارٹ کے اندر حصے کے اندر نہ نمازی کی نماز اثر کر رہی ہے نہ حاجی کا حج اثر کر رہا ہے نہ داڑھی والے کی داڑھی اثر کر رہی ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں پکا دیندار ہو میں روزہ پکا دیندار میں جوں کے حوالے کر دیا وہ ویڈیو استعمال کرے وہ رسم کرے وہ رواج کرے وہ خلیرے بھائی سے گلے ملے وہ مولے جو ہے سترے سے گلے ملے وہ رشتے کے سالوں کے ساتھ عید مبارک ملے مسافہ کرے اس سے کوئی فرق میرے ساتھ اس نے شروع کر میرے بسترے کو گرم کر دیے اور دسترخوان پر گرم گرم روٹیاں دے دیتی ہے تو بیوی کے حقوق ادا ہو گئے اللہ نے کلا سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم پوری امتوں پر غالب امت ہے اس امت پر کوئی امت کوئی قوم کوئی قبیلہ غالب نہیں آ سکتا یہ قیامت کی نشانی ہے کے اندر نظر آ رہا ہے پھر اس نے ایک سبق پڑھایا امریکہ نے کیا سبق پڑھایا اسلام اور دہشت گردی عربیہ اور دہشت گردی ملا اور دہشت گردی داڑھی والا اور دہشت گردی ساری دنیا کے مسلمان اس بات کو پڑھنے لگے اس سبق کو پڑھنے لگے دنیا کے اندر مسلمان معاشی بن کر آیا تھا حادی بن کر آیا تھا مدرس بن کر آیا تھا لینے والا بن کر آیا تھا بانٹنے والا بن کر آیا تھا اللہ کے حبیب ساخت کا سب نے فرمایا انما انا انا ہو موتی میں تقسیم کرنے والا ہوں دینے والی ذات اللہ ہے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آقا کی امت دینے والی ہے اور اللہ تقسیم کرنے والی ہے آقا کی امت اور اللہ دینے والے ہیں لیکن آج دیکھیں مشرق سے مغرب شیوان سے جنوب مکے میں مدینے میں جزیرت العرب میں یہ امت ہے اس کی تہذیب تحریر اخلاق کیریکٹر جن کا ان کے آبا اور اجداد میں دور دور تک کہیں پتا نہیں عطا نہیں اس ظالم قوم کو صبح کھانے والی قوم کو اخلاق کا کیا پتا یہ وہ قوم جو اپنے باپ کے نام کو یاد نہیں رکھتی ان کے کتنے باپ ہیں ان کو پتا نہیں آپ آنکھیں بند کر کر کوئی حدیث ان راویوں کی بنیاد پر بنایا گیا کون شکار میں جھوٹ بولا کون سفر کے اندر دگا دیا کس کی آنکھ کس سے لڑ گئی کون کھڑے ہو کر پیشاب کیا کون جانور کے سامنے اشارہ دے کر بلا کر اس کو گرفتار کر لیا کون زندگی نے بزنس میں جھوٹ بولا ایک ایک ان کی جو ہے جنم کنڈی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے اور یہ ظالم قوم ان کو ان کے کے باپ نام کا پتا نہیں اور یہ وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام اشار خاص پہلے ارے وہ ضلع من اللہ ہمیشہ کی ذلت ہمیشہ کی مسکنت ہمیشہ کی لانت ہمیشہ کی بد قیمتی کرتا قیامت کی نشانیوں میں سے کتنی کھلی ہوئی نشانی ہے کہ جس امت کو خیر امت کہا گیا جس امت کو حاضی کہا گیا جس امت کو بنو اسرائیل کے پیغمبروں کا مقام دیا گیا آج یہ امت وہ قوم جاتی ہو اور اس میں فاتحہ پڑھی جاتی ہو اور مزدور یا رہی مرضان لی ایسا ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غصہ ہوا ہے اور ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن سکتا ہے ان کے راستے کو ماننے کا حکم مسلمان کی زندگی کی ہر نماز کے اندر حکم دیا گیا اور ساتھ میں یہ حکم دیا گیا کہ خبردار مقصود علیہ مددگار لی جن پر میرا مدد ہوا ہے اور جن پر میرا غصہ آیا ہے جن کے گلوں کے اندر میری لانت کا سوس پڑا ہے اور جو راہ راستے گمراہ ہے یہ کون ہے یہ یہود اور نصارہ ہیں یہ یہود اور نصارہ ہیں گرماہٹ ہے یہ شولہ بیانی ہے خود سن کو دیتا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور خطنا کیا جانے کی وجہ سے اور عمر ابو بکر کو فاروق نام رکھے جانے کبھی دل کے اندر کوئی شبہ ہوتا ہو کہ یہ تو کہتے ہیں داڑھی بنانے والے پر خدا کا پہر آتا ہے نماز ڈھونڈنے والے پر نسطت آتی ہے یہ کہتے ہیں قبر کے اندر کچھ آئے گا کس کے باپ نے دے گا اگر کہیں کسی دل کے کسی گوشے میں یہ شبہ ہو رہا ہو کہ کی فرمودات اور آخا کے بیان کردہ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں میں کہتا ہوں کہ اس بات کو دیکھ لو آخا نے جو فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا دینے والا دینے والا بن جائے گا بانٹنے والا بھکاری کو راہ راست پر لانے والے تم تھے لوگوں کو استنجا کرنے کا طریقہ کھانے کا طریقہ کپڑا پہننے کا طریقہ بتانے والے تم تھے عورتوں کے اندر حیا کیسے آتی ہے یہ سب دینے والے تم تھے آج یہ مسلمان ان کے کپڑوں کو اپنا لے ان کے چہروں کو اپنا لے ان کی شرط کو اپنا لے ان کے حیا کو اپنا لے کو دیکھ رہا ہو دنیا والے تو کہتے ہو کہ یہ تیرا باپ ہے لیکن دل کے کسی گوشے کے اندر اور دل کے کسی خانے کے اندر یہ شبہ جو ہے جوش مار رہا ہوتا ہے لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ میرا باپ ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے آقا کی باتوں پر آقا کے نبی ہونے پر اللہ کے اللہ ہونے پر ہو سکتا ہے موسموں کی طرح لڑکوں کو بدلنے کا موسم پایا تھا کہ تین مہینے اس لڑکے کے ساتھ گل کر رہے اڑائے تین مہینے اس لڑکے کے ساتھ گل کر رہے اڑائے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کو دو دن کے گڑے کے اندر دھکیل دو میں امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈر کو میں دینا چاہتا ہوں اس کتے کو اپنی کتیا تاکہ میری کتیا غیر یہودیوں کے ساتھ نتارا کے ساتھ امریکہ کے پنڈوں کے ساتھ عائد کرے اور اس کا شوہر میرا جمی اور میرا داماد میری بیٹی کے بسترے میں میری بیٹی کی موجودگی میں رڈیوں کے ساتھ منہ کالا کرے کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو اسی تہذیب کے ساتھ اٹھایا ہے اسی تمدن کے ساتھ اٹھایا ہے یہ بیٹی تحجد گزار کے ماحول میں چلے جائے گی کے ماحول میں جائے گی تو جہنم موت سے پہلے جہنم کو دیکھنے لگے گی کیوں یہ امریکہ کے کتوں کو چاہتے ہیں مسلمان لکھے گا کتنے قبیلے مسلمان اپنے آپ کو عیسائی کتا لکھتے ہیں یہودی لکھتے ہیں تاکہ امریکہ کے گرین کارڈ کو وہ حاصل کر سکے تاکہ دجال کی جنت کو وہ پا سکے میرے آقا نے فرمایا کہ دجال قیامت کے قریب آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور اس کے ہاتھ میں دوزخ ہوگی میرے آقا نے فرمایا جو دجال کی جنت میں جائے گا وہ میرے رب کی دوزخ میں جائے گا اور جو دجال کی دوزخ میں جائے گا وہ میرے رب کی میں جائے گا اس امریکہ کی جھوٹی بنائی ہوئی کوئی آدمی ایمان سے ہٹنے کی بات کرے گا اپنے آپ کو یہود و نصارہ کی غلامی کرنے کے لیے حبیبت عام ہوں گے دنیا بنا کیا جتنے روزے رکھے وہ بیکار ہو جائیں گے جتنے حج کیے وہ بیکار ہو جائیں گے اور جتنے سکا کیے وہ بیکار ہو جائیں گے بہوا میرل فی الحال خاطری اور قیامت کے کے دن وہ پانے والوں اندر ہو جائے گا یہ آج کتنے مسلمان ہیں اس کو خدا مانے ہوئے ہیں اس کا رکو کر رہے ہیں اس کا سجدہ کر رہے ہیں اس کے طاقت کے اور اس کے ہتھیاروں کے اور اس کے میزائل کے اور اس کے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کیا ان کا ناتا ہے کیا ان کا ایجوکیشن ہے میں امریکہ کے جو ہے گلی کے اندر اور کتوں کی طرح پھر کر ابھی آیا ماشاء اللہ کیا صفائی ہے کیا تہارت ہے پولیس والے کیا اخلاق سے پیش آتے ہیں دکانوں کے اندر کتنی باقی صفائی ہے ہوٹلوں کے اندر جو گل گاتے ہیں وہ سورے فاتحہ جب پڑھتے ہیں الحمد للہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے خشیدہ بس سلوات ویبات السلام علیکم پاجامہ بڑا ہے نہ ان کا پاجامہ گھٹا ہے ان حرام زادوں کا پاجامہ کبھی اوپر کی طرف چلا جاتا ہے کبھی نیچے کی طرف آ جاتا ہے کبھی ڈھیلا ہو جاتا ہے کبھی چست ہو جاتا ہے نبی نے جو ہمامہ دیا نبی نے جو تہذیب دی نبی نے جو اخلاق دیے نبی نے جو کیریکٹر دیے نبی نے جو لباس دیا نبی نے جو وشواس دیا نبی نے جو سرما دیا نبی نے جو پوسیدہ اسے جنت کی ہوا ہے وہ گمراہ کرے پیشاب پینے والی قوم کو وہ گمراہ کرے مٹی سے مجسمے بنانے والی قوم کو وہ گمراہ کرے زمین و آسمان کے پجاری قوم کو جو آقا کا چیلا ہوتی ہوگا جو نبی کا چاہنے والا ہوگا وہ کبھی امریکہ کی طرف یہود و کی طرف محبت نہیں دے گا ان کے چہروں پر پھوکے گا ان کے لباس پر ہمیں وہ ٹوٹی پوٹی مدارس کی چار دیواری امریکہ چلے بیٹھ قوم یہ گمراہ قوم یہ مقصوبی علیہ قوم یہ وہ قوم کہ کلام پاک کے دسویں اور سارے کے علاوہ رب کائنات نے اس قوم کا تذکرہ کلام پاک کے پورے اٹھائیس پاروں کے اندر کیا ہے دسویں اور چودویں پارے کے علاوہ کلام پاک کے ہر پارے میں اس کی ترقی کو اس کی تنزلی کو اس کے کامیاب ہونے کے اسباب کو اس کے برباد ہونے کے اسباب کو ان کے وہ منظر کو کہ جب آسمان سے بند نسل نازل ہوتا تھا ان کے وہ منظر کو کہ شب کے جاتے تھے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے سر پھیلایا کرتے تھے یہ جب جایا کرتے تھے اور ان کے قافلے سے کوئی سامان چھوٹ جاتا تھا تو فرشتے اٹھا کر ان قوموں کو لا کر دیا کرتے تھے جب کسی قوم پر حملہ کرتے فرشتے فوجی بن کر فوجی لباس پہن کر ان کی مدد کرنے آیا کرتے تھے اس منظر سے لے کر وہ منظر کہ جب ان کو وارننگ دی گئی اور ان کے شہروں کو سور گیا وہاں تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے تفصیلی حالات کو کلام پاک کے بیس فراٹ پاروں کے اندر جا بجا جا بجا اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کروایا وہ قوم جس کا تذکرہ ہم کیا کرتے ہیں کلام پاک میں سچے قدم پر چلتے ہوئے کتنے اسلامی کنٹری اور اسلامی ممالک اپنے مدارس اور اپنے اسکولوں کے اندر انہوں نے اس نصاب سے جو ہے جہاد کی آیتوں کو نکال دیا اور بدترین وقت وہ آیا جب ہر عین شریف کے علما پر پابندی لگائی گئی کہ شہری نمازوں کے اندر بجر میں مغرب میں عشاء میں وہ آیت سور فاتحہ کے بعد تلاوت نہ کریں جن آیتوں کے اندر یہودیوں کی برائی بیان کی گئی ضروریت علیہ السلت وال ہمیشہ کی ہمیشہ کی فٹکار ہے حکم لایا گیا ہم نے تو یہ کہا کہ ہندوستان کا امام مختلف سے ہولڈ کرتا ہے ہندوستان کے قدیم کا رپورٹ کمیٹی کے پاس ہوتا ہے حرمین شریف ہے جو ہمارے لیے دل ہمارے لیے ایمان کا مرکز ہمارے روحانی جو ہے روحانیت کی علامت ہے کی طرف رخ کر کر کائنات کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور ضرور و سلام پڑھتے ہیں مدینہ منورہ کا تصور کرتے ہیں وہاں کے کاٹے کاٹے اور مٹی کے ذرے ذرے کو سرما بنا کر اپنے آنکھوں میں لگانے کی کوشش کیا کرتے ہیں یہ امریکہ کے کتے یہ یہود و نصارہ اپنے ایمانوں کے اندر بیٹھ کر حرمین شریفین مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ زیادہ اللہ تشریفوں تقریبا ان کے علما پر انہوں نے احکامات کیے خبردار مغرب میں عشاء میں فجر میں تم جو ہے وہ ایسے نہ پڑھنا جو یہود و نصارا کے خلاف جو ہے کہی گئی کافی دنوں تک ان پر عمل بھی ہوتا رہا میں کے بعد الما نے احتجاج کیا ان الما کو معذول کر دیا گیا ان الما کو لو کر دیا گیا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ خیر ریموٹ اس کے ہاتھ کے اندر دے کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی باتیں کر رہی ہے اس نے جب دہشت گردی کا سبق پڑھایا ہندوستان اور عالم کے چپے چپے میں اس پڑھائے ہوئے سبق کو پڑھا جانے لگا میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ سبق غلط سبق ہے امریکہ دہشت گردی کا لیبل اپنے اوپر سے نکال کر داڑی والوں کی طرف دھوپنا چاہتا ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے وہ الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے سے دنیا کے اندر ایک جھوٹ کو ستر کروڑ مرتبہ ہزار کروڑ مرتبہ اتنا بولا اتنا بولا کہ اب وہ جھوٹ جھوٹ باقی نہیں رہا مسلمان شک کے دائرے میں آ گیا داڑھی والا شک کے دائرے میں آ گیا عوام والا شک کے دائرے میں آ گیا جبکہ بی بی سی میں آج تک میں کرتا ہے وہاں کے بچے اور بچیاں کنکرے کرے لے کر مانتے ہیں پتھر لے کر مانتے ہیں تو دنیا والوں کو یہ حرام زیادہ یہ خبیب شیطان کے نصبے سے پیدا ہونے والا جھوٹا خدا یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ فلسطین کے بچے دہشت گرد ہیں طالبان کو دیش کو نابود کیا افغانستان پر حملہ کیا اس نے زہریلی گیس کو چھوڑا صدام حسین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کہیں والی قوم نے لی ہے وہ نبی کے ماننے والی قوم نے لی ہے اب اس کے لیے یہ فتوا ثابت کرتے کہ امریکہ کا بیکار کرو امریکہ دہشت گرد ہے اس نے اس جھوٹ کو اتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ کہا کہ آج ممبر رسول پر کوئی ملا اگر امریکہ کو دہشت گرد کہتا ہے تو ایک مذاق بات کہے کوئی مرد اپنے بچے کو جلدی کی بات کہے جیسے یہ بات ناقابل ہضم حدم ہے امریکہ نے یہ بات مسلمان دہشت گردی اس دہشت گردی کو فساد سے جوڑنے کے بجائے اس ظالم نے اس دہشت گردی کو مسجدوں سے جوڑ دیا داڑھی والوں سے جوڑ دیا اب قیامت کی نشانی یہ ہے امریکہ جو سبق پڑھاتا ہے مسلمان بڑھنے لگتے ہیں ذرے ذرے میں مدارس میں مساجد میں مقرر خطیب اب ڈیفینس کرنے لگے نہیں صاحب ہمارا اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہم امن کے پیامبر ہیں ہم چوری جو ہے مرغی کے سامنے بھی شیوانی جو ہے پیش نہیں کرتے ہم یہ ہیں وہ ہیں ارے آؤ میدان کے اندر وقت کے تعاون کا وقت کے فراؤن کا وقت کے سنتا کا وقت کی جھوٹی طاقتوں کا اور وقت کے جھوٹے خداؤں کا پھرؤن دیکھا تھا فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا قارون کو زمین میں دھستے ہوئے دیکھا تھا اس قوم کو امریکہ نے مردے کے جنازوں پر لگا دیا کرتے رہے تم پتلے جلا کر لاکھوں کے مقابلے میں مٹھی پر جا کر سفید ہستی میں اور جنگ کے میدان میں ان کو بھگانے کے لیے خوف آئی تھی یہ بدر کے میدان میں تین سو تیرہ بن کر ہزاروں لشکر جرار کے داغ کھٹے کرنے کے لیے آئی تھی یہ سبو کے میدان میں پیٹ پر پیٹ پتھر باندھ کر آنے والے و نصارہ کے جو ہے پلٹ کر جانے پر مجبور کرنے کے لیے آئی تھی یہ قوم بنو قریدا اور بنو نذیر کو شکست دینے کے لیے آئی تھی تھی جب دنیا میں ان ان ان کا کا بول بول رہا تھا کی سوچی رہی کہ انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ایک امریکہ کا پڑھائی ہوا درد تھا اسلام اور دہشت گردی مساجد اور دہشت گردی ملا اور دہشت گردی قرآن اور دہشت گردی اب یہ سبق پڑھنے لگے امریکہ میں دوسرا ہے ابھی جون کی چار تاریخ کو دو ہزار آٹھ جون کی چار تاریخ کو بکت المکرمہ کے اندر جو جس کو اللہ نے بلد امین کہا اور جس بلد امین کے رب کائنات نے سچ میں خالی جس سرزمین کے اندر ایک رکعت پڑھنے سے ایک لاکھ رکعتوں کا ثواب ملتا ہے جو سرزمین اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے بنائی پھر ہر پیغمبر نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا اس سرزمین کے اندر چار جون کو پورے عالم کے شبے شبے سے ایک کانفرنس بلائی گئی اور شاہ عبداللہ نے اس کانفرنس کا عنوان دیا نام دیا بین المذاہب کانفرنس کیا ہے سارے مذاہب والے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر یہود بیٹھیں گے نظارہ بیٹھیں گے پوپ بیٹھے گا پنڈت بیٹھے گا ملا بیٹھے گا یہ سارے ہوں گے اور ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا مصر اور دنیا کے تمام ملائی جو ہے ممالک کے یہ جو اسکالر مسلمان ہیں ہندوستان سے جو گئے تھے وہ دیوبند کا کوئی ملا نہیں گیا تھا شاہ اللہ کو دارلوم نظر نہیں آیا شاہ عبداللہ کو کوئی خان خان خانگی کی نظر نہیں آئی شاہ عبداللہ آیا نسبت العلماء کا وہ تھا کہ شاہ فہد نے ان کے ہاتھ میں چابیاں دی تھی اور کہا تھا کہ تمہارے خدمات اتنے آدیا اور اتنے بلند سر ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے خانے کعبہ کو کھولو اور جن کی لکھی ہوئی کتابیں جس جو عرب دوسرے ممالک کو عجب کہتا ہے گونگا کہتا ہے بولنے والا نہیں بول یہ نہیں بول سکتے کہتا ہے وہ علی کی کتابیں مدینہ یونیورسٹی کے اندر عرب ممالک کے جو ہے نصاب کے اندر داخل تھی وہ علی کے شاگرد وہ علی کا مدرسہ نظر نہیں آیا وہ جس جن کے ہندوستان میں انتقال کے بعد ہر شریفین کے اندر جن کی نماز جنازہ آئرانہ طور پر پڑھی گئی لاکھوں افراد وہاں کے شاہ بادشاہ جنہوں نے نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھی اسے وہ علی گیا نظر نہیں آیا بلکہ علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک سیکولر مسلمان اختر الفاظ نام کا ایک مسلمان جس کو ملا ایسے پورے جو ہے عالم سے کوئی ملا اور کوئی مذہبی رہنما اور پیشوا نہیں ملے شاہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر دیوبند کے بوریے اور دیوبند کے نام کرنے والے اگر کسی ملا کو بلا لیا جائے گا وہ ملا کہے گا دشمنوں کا دوستوں سے بنتا نہیں حق کا باطل سے بنتا نہیں دن کا رات سے جڑتا نہیں جنت جہنم میں مصالحت نہیں ہو سکتی یہ بات کہیں نہ اٹھ جائے اس لیے نام نہاد قادر مسلمانوں کو جیسے دلیپ کمار مردوں میں مسلمان ہے شمانہ آدمی عورتوں میں مسلمان ہے ایسے اکثر تحریک ہے اس تحریک کا وہ سرپرست ہے مسلمانوں کا نمائندہ ہے اس کو بلایا گیا ایسے جب ہندوستان کی یہ بات ہے کہ جب لکھنؤ کا کوئی عالم اس کو نہیں ملا جب مظاہر کا کوئی عالم نہیں ملا جب اسے انار کے درخت کا کوئی پتا نظر نہیں آیا شیخ الحدیث آخا تک امام مسلم سے لے کر آخا تک راویوں کی جو کڑی اور جانچ پڑتال ان کے آبا اجداد کا نام ان کی سواریوں کا نام ان کا کیریکٹر جاننے والا شیخ محمد یونس کو اسے جو ہے 当中呢。 خباست کے جراثیم بھرے ہوئے ہیں ہمارے بھولے بھالے صحابہ مسلمان یہود و نصارا کے گھروں کو دیکھیں گے ان کی تہذیب و تمدد اور ان کی ترقی کو دیکھیں گے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے مومنوں اور مسلمانوں کا ایمان خراب ہو جائے آقا اپنی حیات طیبہ میں مکت المکرمہ مدینت المنورا پہ تو چھٹی کر دی تھی ان کو نکال دیا تھا ان کو جیسے کتے آپ کو مدینے میں نہیں ملیں گے آپ کو نبی نے پہلے فرمایا کالے کتوں کو نکال دو کالے کتے نکال دیے گئے پھر فرمایا کہ عام کتوں کو نکال دو عام کتے نکال دیے گئے آپ کو سانپ و بچھو نظر آئیں گے آپ کو بلیاں نظر آئیں گی آپ کو کبوتر نظر آئے گا آپ کو کتا نظر نہیں آئے گا اس کتوں کے ساتھ میرے آقا نے یہ و سارا کو بھی نکال دیا فرمایا کہ بلائی عشق اگر میں زندگی گزاروں گا اگر مجھے موت نے مہلت دی تو فرمائے نہ یہود امن نسارا مین جزیرت العرب میں دو شہروں سے یہود و نسارا کو نکالا پورے پل کے عرب سے اس کو نکال دوں گا شاید آپ آگے چل کر یہ فرماتے کہ اور اگر مجھے غلط ملتی میں دنیا سے ان کو نکالنے کی فکر کیا کرتا آپ کے خون کے قطرے قطرے میں یہود و نسارا کا دشمنی بھری ہوئی تھی یہود و نسارا کی کوئی محبت کا ذرہ آپ کے دل و دماغ کے بات کہ کس مکے اور مدینے سے میرے اور آپ کے آقا اور مولا نے ان یہودوں نصارہ کو نکال دیا جون کی چار تاریخ کو اختر الباتے جیسے سیکولر مسلمانوں کو لے کر شاہ اللہ نے کانفرنس بلائی اور اس کانفرنس کا عنوان تھا کہ مذاہب کا آپس میں سنا یہ مذاہب آپس میں مل جل کر کیسے کام کرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا بات ہوتی ہے دو طاقتیں برابر برابر ہونی چاہیے یعنی ایک طرف ہے اور ایک طرف شیر ہے چلو کی طاقت بھی ہے اور شیر کی بھی طاقت ہے ایک طرف بات ہے اور ایک طرف شیر ہے بات کی بھی طاقت ہے اور شیر کی بھی طاقت ہے ان کی صلاح کی بات ہو سکتی ہے لیکن ایک طرف شیر اور ایک طرف طاقت میں کمزور بکری کے ساتھ ہوتا ہے مانا ایمانی اعتبار سے مسلمان سب سے اونچے ہیں لیکن طاقت کے اعتبار سے اور نبی سے رشتہ کمزور ہونے کی وجہ سے دنیا میں اس وقت سب سے دلیل اور سب سے سخت کو بکری کی بھی کوئی طاقت ہوگی شاید اس کے بچے کو کوئی چھیڑنے چاہے تو بکری شاید تین ہٹانے کی کوشش کرے گی اور اسے کوئی غصہ دلائے شاید تین سے مارنے کی کوشش کرے گی یہ مسلمان اتنی اور اتنے کارے مزلت کے اندر گری ہوئی قوم ہے کہ دن کے اجالے میں اسے داڑھی والے کو دہشت گرد کہہ کر دنیا کی ملٹری اور دنیا کی پولیس اسے ہتکڑیاں لگا کر لے جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا دن کے اجالے میں ان کی ماں اور بہنوں کی آبرو کا سودا کرے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ڈاکومنٹ سو فیصد صحیح رہ کر ان کی مسجدوں کے اندر رام لندہ کی مورتی رکھے ادانوں کو ختم کر دے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کی خبروں کو مشمار کرے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ان سے کہے کہ ہم فجر میں سوتے ہیں سات بجے نہیں جانا تم ہزاروں کو بیٹھ کے دبائے دو فلسطین اور گوانتانامو بے کی جیل کو توڑ دیا جائے اور مجاہدین کو آزاد کر دیا جائے مظلوموں کو شوہروں کو ان کی بیویوں کے پاس بھیج دیا جائے بلکہ اس لیے ہے کہ مقت المکرمہ کی سرزمین کے اندر شرط کو پیسے خواہش کیا جائے مدینت المنورا کی سرزمین کے اندر گردوارا پیسے بنایا جائے جب ہندوستان کے اندر جب ہندو ملک کہا جاتا ہے جبکہ ہندو ملک میں ہی سیکولر اور جمہوری ملک ہے مسلمان حج کو جا کر مسلمانوں کے ممالک کے اندر الجزیرت العرب کے اندر مکے کے اندر مدینے کے اندر یہ کیوں چرچ نہیں ہو سکتا یہ مذاکرہ نہیں یہ مصالحت نہیں والے علماء کے نام ان کے موبائل کے اندر ایک میسج دیا وہاں جو اسکرین گرین کا ڈسپلے تھا اس تک ایک پیغام پہنچایا کہ جب تم بین المذاہب اور مختلف مذاہب کے درمیان مذاکرہ اور مصالحت کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہو اعلان کرو کہ مظلوم جو ہے فلسطینوں کا حق تم دلا کر رہو گے اعلان کرو کہ طالبان کو تم نے جو نام گرفتار کر رکھا کا کام اور احترام کرتے ہیں شاہ عبداللہ آج ایک لومڑی کے کا لوگ ادا کر کر امریکہ کے جو ہے تالم بنجوں کا جو شکار بن گیا ہے مسلمان اس کو سمجھ رہے ہیں دیوبند مظاہر لکھنؤ اور خانخا کے گولیوں پر بیٹھنے والے یہ سیون لگے ہوئی تھی حضرت حضرت اللہ کے ماننے والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے ماننے والے سمجھ رہے مکاری کو عیاری کو یہ فارمولہ کوئی آج کا پہلا فارمولہ نہیں تھا یہ مصالحت کوئی آج کی پہلی مصالحت نہیں تھی ایسی ہزاروں مصالحتیں لے کر کفر آیا تھا ایمان کے دربار میں ایسی مصالحتیں لے کر ایسے مذاکرے لے کر مشرق آئے تھے آقا کے دربار میں جیسے آج شاہ عبد اللہ لومڑی بنا ہے اسی طریقے سے اس وقت خواجہ طالب لومڑی بنے تھے خواجہ مطالب کو درمیان میں رکھ کر آقا کے درمیان ایک مذاکرہ کیا گیا آخا کے درمیان ایک ایجنڈا دیا گیا ایک امن اور شانتی کی میٹنگ بنائی گئی خواجہ کو طالب اس وقت شاہ اللہ کا رول ادا کر رہے تھے شیر کے سامنے ڈوبڑی کا رول ادا کر رہے تھے خواجہ کو طالب نے آخا کے سامنے جا کر کہا میرے بھتیجے تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں تو جانتا ہے کہ دنیا والے کھا لیتے ہیں میں لکمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا اور کھانا نہیں کھاتا پانی نہیں پیتا جب تک کہ تو دسترخوان پر نہیں بیٹھ جاتا میں اپنی اولاد سے زیادہ میں خود سے محبت کرنے والا ہوں دنیا اور آخرت سے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے زیادہ اپنے جگہ پر میں تجھے بٹھائی ہوئے ہوں بیٹے میرے یہ بات مان لے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بتوں کو گالیاں دینا چھوڑ دے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیرے گالیاں دینے کی وجہ سے رب واحد کی طرف دعوت سے تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کے اندر ماں باپ اور اولاد کے درمیان میاں بیوی کے درمیان بھائی بہن کے درمیان تب رکھا آ گیا ہے لڑائیاں آ گئی ہیں جھگڑے آ گئے ہیں اختلافات آ گئے ہیں بھتیجے میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں عرب کی بدنامی عرب کی دشمنی میں برداشت نہیں کر سکتا ایک مسالحت نامہ لے کر آیا دیں گے اگر تم سرزمین سرزمین عرب دنیا میں کسی حسین شہزادی سے نکاح کرنا چاہتے ہو ہم اس سے نکاح کرنے کے نئی حکومت بھی کوئی آدمی نہیں چاہتا کوئی آدمی لڑکی سے نکاح کرنا بھی نہیں چاہتا اس کا دماغ کمزور ہوگا دنیا کے میں لے لیں جس کام کے لیے میرے رب نے مجھے بڑھایا کی نبوت کے یقین میں برابر ہیں عیسا کی رسالت کے بارے میں برابر ہیں اور کو ہم بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں تم بھی اللہ کی کتاب مانتے ہو اللہ نہ اللہ ولا خش کا بھی ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور کے ساتھ بلایا تھا کہاں گئے تھے یہ لوگ آج پندرہ سو سال بعد جب انہوں نے مسلمانوں کا خون دیا مسلمانوں کی عورتوں کی کہتے ہیں نا کہ سب ہے کھا کر بلی حج کو گئی انہوں نے افغانستان کو کھا لیا انہوں نے عراق کو کھا لیا انہوں نے الجزائر کو کھا لیا انہوں نے کشمیری بیٹیوں کو کھا لیا انہوں نے گجرات کا خون پی لیا اب ان کو حج یاد آ رہا ہے یہ حج نہیں ہے سو سال اس کی تو سو سال ہوتی ہے اگر ڈیڑھ سو سال تو ڈیڑھ سو سال اگر ستر سال تو ستر سال لیکن اللہ نے اپنی قدرت یہ دکھائی کہ اللہ نے حضرت حسین کے ایک سو سال لگائے یہ بھی یہودی اکابرین میں سے تھے اس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وقالت یہود عزیر اللہ عزیر تو اللہ کے بیٹے جب یہ کسی پیغمبر میں کرامت موجودے کو دیکھتے اللہ ہی کے ساتھ لگا دیتے یہ اللہ کا بیٹا ہے یہ اللہ کا جو ہے جسم کا ٹکڑا ہے وقالت اللہ وقالت اللہ نسارا نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تو یہ حسن میں حضرت عزیر کو اللہ نے درمیان میں ایک سو سال تک موت دے دی ایک سو سال تک یہ مرے رہے اب جب مرے رہے تو زندگی نہیں تھی اور حضرت عزیز کو دو سو ساتھ دیے تو سو سال ان کے ساتھ تھے اور ایک سو سال مرے ہوئے گزارے اعلی کم نویس اعلی کم لویس اعلیٰ تو یو اور آدھا یو جب اٹھے تو ان کے دوست نے پوچھا حضرت عزیز نے کہ کم لبیس کتنے دن تم سوئے رہے لبیس تو یوں بناؤ گا آدھا یو ایک دن یا آدھا دن یا اس سے کچھ زیادہ میں سویا ہوگا یہ اللہ اپنی قدرت نشانی دکھانے کے لیے حضرت عزیر کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ سو سال تک ان کو موت دے دیا اور ان کے کھانے کو چڑھایا نہیں ان کے جانور کو ایسے ہی سویا ہوا کر دیا اور جب وہ دیکھے اٹھے تو دیکھا کہ کھانا بھی تازہ ہے اور گڑھا کچر جس پر سوار ہوتے تھے وہ بھی جو ہے اونگ رہا ہے سو رہا ہے تو چاہیے تھا کہ اگر مجھے سو سال ہوتے تو کھانے کو سڑ جانا چاہیے تھا لمبے تک سڑنا کھانا تو سڑا نہیں ہے تو انہوں نے کہا نبی تو دن یا آدھا دن یا دن سوا سویا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پورے سو سال تک اللہ قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ زندہ انسان کو موت دے کر ہم بے خبر کر سکتے ہیں دنیا سے تو ایک وقت پوری دنیا پر موت ہم دے سکتے ہیں تو یہ حضرت عزیر تھے جن کو دو سو سال سے ایک سو سال تک موت ملی تو ان کی حیات ایک سال ایک سو سال ملی اور حضرت عزیز جو ان کے بھائی تھے جو مرے نہیں تو دو سو سال ان کو ملے پھر اس یہودی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دوسرا سوال کیا ٹھیک ہے سو سال ان کے چلے گئے گئے تو سو سال ملے اور ان کے دو سو سال زندے رہے بتاؤ کہ دنیا میں وہ قوم سی زمین ہے کہ سورج ایک مرتبہ طلوع ہوا تو آج تک طلوع ہونے کا نام نہیں لیا اور قیامت تک اس زمین پر سورج طلوع نہیں ہوگا سورج دور ہو گیا یا زمین مر گئی یا یہ کہ سورج وہاں جاتا ہی نہیں یا زمین یہ کہ سورج کو قبول کرتی نہیں بھائی سورج اگر ہمارے نئی بلاس پر پڑ رہا ہے تو ہمیشہ پڑے گا اگر نہیں پڑ رہا ہے تو نہیں پڑے گا سورج سمندر کی گہرائی میں نہیں جاتا کسی حصے میں غار کے اندر نہیں جاتا تو نہیں جاتا کبھی بھی نہیں جاتا تو اس یہودی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ دنیا کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس نے سورج کو صرف ایک مرتبہ دیکھا اور سورج کی کرنیں پر ایک مرتبہ پڑی اور جو پڑی زمین تو ہے سورج تو ہے لیکن سورج وہاں نہیں جاتا اور سورج زمین اس کے سامنے سامنے نہیں ہوتی وہ کون سا حصہ ہے اس سوال کا جواب ہم اگلی جمعہ بتائیں گے اور وہ ایجنڈا یہود اور نسارا لے کر نقد المکرمہ کی سرزمین تک پہنچ گئے وہ اس ایجنڈے کے ذریعے سے مسلمانوں کی تباہی بربادی کیا چاہتے ہیں ہر شریفین کے اندر Ba Gracias.